السلام علیکم آبجیکٹ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹیٹک ڈیٹا ممبر اور اسٹیٹک ممبر فنکشنس پہ بات کی کافی ڈیٹیل میں static data members are called class variables کیونکہ یہ کلاس کو بلانگ کرتے ہیں کسی آبجیکٹ کو بلانگ نہیں کرتے ہیں سارے کے سارے آبجیکٹس جو ایک کلاس کے ہیں وہ اسٹیٹک ویریبلس کو ڈیٹا ممبرس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کلاس ویریبل اس وقت بھی ایگزٹ کر سکتا ہے جب اس کلاس کا کوئی آبجیکٹ ابھی کریٹ نہیں کیا گیا اور یہ اس وقت بھی ایگزٹ کر سکتا ہے جب کلاس کے آبجیکٹس بنا لیے گئے نارملی کلاس ویریبل یا اسٹیٹک ویریبلس جو ہیں وہ پرائیویٹ رکھے جاتے ہیں اور اگر وہ پرائیویٹ ہیں تو انہیں ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں ممبر فنکشن چاہیے ہیں normal member function static variables کو ایکسیس نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگر وہ ویریبل کلاس ویریبل کسی آبجیکٹ کو بلونگ نہیں کرتا تو وہ آبجیکٹ کے بغیر بھی ایکسیس ہو سکتا ہے اگر آبجیکٹ کے بغیر ہوتا ہے ہو سکتا ہے تو member variable normal member variable کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے سی پلس پلس نے اسٹیٹک ممبر فنکشن کا کانسیپٹ دیا static member function is a special type of member function which can only access static data members non static data members کو اسٹیٹک ممبر فنکشن ایکسس نہیں کر سکتا اور وہ وجہ ہی یہی ہے کہ اسٹیٹک جیسے کہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کلاس کو بلونگ کرتا ہے اسٹیٹک ممبر فنکشن بھی کلاس کو بلونگ کرتا ہے اور ایک مینیفیسٹیشن کہ یہ کیسے کلاس کو بلونگ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹک ممبر فنکشن کو دس پوائنٹر پاس نہیں کیا جاتا دس پوائنٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں is a constant pointer toward the current object کیونکہ اسٹیٹک ممبر فنکشن کلاس کو بلونگ کر سکتا ہے کرتا ہے اس لیے یہ کس آبجیکٹ کو پوائنٹ کرے گا کسی آبجیکٹ کو پوائنٹ نہیں کر رہا اس لیے دس ممبر فنکشن بھی دس پوائنٹر بھی اسٹیٹک ڈیٹا ممبر فنکشن کو اسٹیٹک ممبر فنکشن کو نہیں بھیجا جاتا اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا ارے آف آبجیکٹس کیسے بنائے جاتے ہیں اور انہیں انیشلائز کیسے کیا جاتا ہے array of objects normally default member default constructor کو کال کرتے ہیں automatically compiler default constructor call کرتا ہے دیر از نو وے کہ ہم چاہیں کہ کوئی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کیا جا سکے for the initialization of arrays of objects اور وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ہم فور کا لوپ لگا کے ہمیں ان آبجیکٹس کو کسی خاص اسپیسیفک ویلو کے اوپر ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں جیسے کہ نارمل ویریبلس کا آپ پوائنٹر ڈکلیئر کر سکتے ہیں ہم آبجیکٹس کا بھی پوائنٹر ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور سینٹیکس ایکزیکٹلی وہی ہے جو کہ نارمل کا ہے آپ پوائنٹر کا سینٹیکس دیتے ہیں اور پوائنٹر کے سینٹیکس سے آپ آبجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں پوائنٹر آبجیکٹ کو پوائنٹ بھی کرتے ہیں اور دین پوائنٹر ویریبلس ہم یوز بھی کرتے ہیں ڈائنامک ایلوکیشن کے لیے dynamic allocation of new objects at run time student کی کلاس کی اگزامپل لیں ہم اس میں ہم نے آپ کو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دکھایا ہے ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے اور ایک سیٹ رول نمبر کا ممبر فنکشن دکھایا ہے باقی ممبر فنکشنس کی ہمیں ہمارے اس کرنٹ ٹاپک کے لیے ضرورت نہیں ہے وہ ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا مین فنکشن دکھا اس نے اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ کریٹ کیا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ٹائپ کا پوائنٹر کریٹ کیا ہے جیسے کہ نارمل پوائنٹر کریٹ کرتے ہیں type which in this case student followed by asterisk sign جو کہ پوائنٹر کی ریپرزینٹیشن ہے and and the name of the pointer variable P T R so P T R is a pointer of type student student is a user defined type اس پی ٹی آر کو لے کے ہم جو آبجیکٹ ہم نے پہلی لائن میں کریٹ کیا ہے اس کا ایڈریس پی ٹی آر کو اسائن کر رہے ہیں Now P T R is pointing to student object اور اب پی ٹی آر پوائنٹر کے ذریعے ہم اس کے member function set roll number کو کال کر رہے ہیں functionality remains exactly the same جیسے کہ نارمل ویریبلس میں ہوتی ہے ویریبلس میں یا اسٹرکچر ٹائپ کے ویریبلس میں ہوتی ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی طرف آتے ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اگر آپ نے ٹائپ کے ویریبل یا اسٹرکچر ٹائپ کے ویریبل رن ٹائم پہ کریٹ کرنے ہوں تو آپ نیو کا آپریٹر یوز کرتے ہیں اگر آپ نے آبجیکٹس رن ٹائم پہ کریٹ کرنے ہیں تو بھی آپ نیو کا ہی آپریٹر یوز کرتے ہیں اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کوڈ آپ کے سامنے ہے اسٹوڈنٹ کی کلاس ابھی ہم نے چند لمحے پہلے اسکرین پہ دیکھی تھی اسٹوڈنٹ کی کلاس کی ڈیفینیشن اس کا ہم پوائنٹر کریٹ کر رہے ہیں پوائنٹر کے ذریعے ہم نیو اسٹوڈنٹ کر کے ڈائنامک ایلوکیشن کے ذریعے رن ٹائم کے اوپر اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اس آبجیکٹ وہ آبجیکٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہو رہا ہے پی ٹی آر کے ذریعے نیو کی نارمل فنکشنلٹی اس میں ابھی تک کوئی فرق نہیں ہے اور پھر ہم اس پی ٹی آر پوائنٹر کو یوز کرتے ہوئے وہ ڈائنامکلی ایلوکیٹڈ آبجیکٹ کو پوائنٹ کروا رہے ہیں جو چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آبجیکٹ کے کیس میں جو کہ پہلے primitive variables int float char وغیرہ میں نہیں تھی میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں نیو دو کام کر رہا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے آبجیکٹ کی creation it is a two step process سب سے پہلے آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس کے لیے میمری الوکیٹ کی جاتی ہے نیو سب سے پہلے یہی کام کرتا ہے ڈیٹا ممبر اسٹوڈینٹس کے جتنے ڈیٹا ممبرس ہیں ان کو میمری ایلوکیٹ کی جائے گی ڈیٹا ممبرس وہ جو کہ نان اسٹیٹک ہیں اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کی ایلوکیشن دوسرے طریقے سے ہے جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے سو so, یہاں پہ جب نیو اسٹوڈنٹ کیا ہے تو پہلے اسٹیپ میں اس کے وہ ڈیٹا ممبر جو کہ نان اسٹیٹک ہیں ان کے لیے میموری الوکیٹ کی جائے گی دوسرا پروسیس جو کہ ہر آبجیکٹ کی کریشن کے وقت ہوتا ہے اور جو کہ آبجیکٹ کریشن میں one of the main feature تھا object must be properly initialized so second step میں نیو کا آپریٹر اس کیس میں اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کرتا ہے اس کیس میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے سو so, پہلا پروسیس نیو میں یہ ہوا کہ ڈیٹا ممبرس کے لیے میمری الوکیٹ کی گئی دوسرے پروسیس میں دوسرے اسٹیپ میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کیا گیا اور ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نے اس آبجیکٹ کو ڈیفالٹ ویلو سے انیشلائز کر دیا سو آبجیکٹ کے نیو میں یہ دو پروسیس ہو رہے ہیں جو کہ ڈیٹا ممبرس جو کہ پرمیٹو ٹائپس کے ہیں ان میں یہ کام نہیں ہوتا تھا اگر آپ نیو انٹ کریں تو اس میں انیشلائزیشن کا پارٹ مسنگ ہوتا ہے آبجیکٹ کی ویریبل کی کریشن کا پارٹ تو ضرور ہوتا ہے میمری ایلوکیٹ ضرور کی جاتی ہے انیشلائزیشن کا پارٹ مسنگ ہے یہاں پہ انیشلائزیشن ایکسپریسٹ ہے کنسٹرکٹر کال کر کے کی کوشچن ارائیز کہ کیا صرف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہی کال ہوگا اگر ڈائنامک میموری کو ایلوکیشن کی ہوئی ہے اگر ہمارے پاس اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہیں کسی کلاس میں تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم نیا آبجیکٹ کریٹ کریں اسٹیک ہیپ کے اوپر ڈائنامک میموری ایلوکیشن کے ذریعے اور کوئی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کر کے اسے انیشلائز کیا جا سکے پراپر ویلوز کے ساتھ وہ طریقہ بھی موجود ہے اور اس کا سینٹیکس آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے اور وہ سینٹیکس ہے new is the keyword student is the type followed by جس اوور لوڈیڈ پیرامیٹر کو آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے جتنے پیرامیٹر دینے ہیں یہاں پہ پیرنتھس میں وہ پیرامیٹر دے دیجیے ان ادر ورڈ نیو کے بعد بیسیکلی آپ جیسے کنسٹرکٹر کو کال کر رہے ہوں وہ کام یہاں پہ کر دیجیے سو so, یہاں پہ آپ یو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ دوسرا انسٹنس ہے جہاں پہ کنسٹرکٹر کو ایکسپلسٹلی کال کیا جا رہا ہے پروگرامر ایکسپلسٹلی کال کر رہا ہے یہ سنٹیکس ایکسپلسٹ کال کے نزدیک ہے so new keyword followed by the appropriate constructor میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اپروپریٹ کنسٹرکٹر کی بات کر رہا ہوں شاید اسٹینڈرڈ یہی کہتا ہے کہ type followed by the parameter لیکن آپ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ appropriate overloaded constructor call ہو رہا ہے اب جب ڈیٹا ممبرس کو لائف دی جائے گی ان ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کرنے کے لیے overloaded appropriate overloaded constructor call کیا جائے گا سو یہ ایک اسٹیپ آپ کا بچ جاتا ہے کہ اگر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کیا جائے اور اس کے بعد ویلو سیٹ کی جائے اور ایز اپوز کہ یہاں پہ ایک ہی پروسیس میں یہ دونوں کام کیے جا کیے جا رہے ہیں ارے جب ہم نے آبجیکٹ کا ڈکلیئر کیا تھا جو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا اس میں یہ فیسلٹی موجود نہیں تھی کہ ہم ارے کی ڈکلریشن کے وقت appropriate overloaded constructor call کر سکیں یہ لینگویج نے فیسلٹی نہیں پرووائڈ کی لیکن ڈائنامک میموری کے وقت اگر آپ چاہیں تو اپروپریٹ کنسٹرکٹر کالس کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک وارننگ دیتا جاؤں آپ کو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیو کے ذریعے ارے آف آبجیکٹس کریٹ کر رہے ہیں اس صورت میں آپ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال نہیں کر سکتے اگین اگر آپ نے ڈائنمیکلی ارے آف آبجیکٹس کے لیے میموری کریٹ کروانی ہے اور انہیں انیشلائز کروانا ہے تو اس صورت میں صرف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہی کال ہوگا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نیو کے ذریعے ارے آف آبجیکٹ بنائیں اور پھر کہیں کہ یہ appropriate overloaded constructor call ہو جائے یہ پاسبلٹی نہیں ہے اگر نارمل ارے میں نہیں ہے for the sake of consistency dynamic memory allocation کے کیس میں بھی یہ نہیں موجود ہے so please keep that in mind یہ دو نیو کے کیس میں ڈفرنٹ کیسز تھے اور وہ میں نے آپ کو دونوں بتا دیے اس سے زیادہ نیو کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاننا چاہوں گا ٹو سیپ پروسیس آپ کی اسکرین کے اوپر ہے allocate space in memory is the first step calling the appropriate constructor اور کنسٹرکٹر میں آپ دیکھ چکے ہیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اور اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کیسے ہوتا ہے I think now it is the appropriate time کہ اب ہم ایک نئی کلاس اسکریچ سے بلڈ اپ کریں آ, کوشش کریں گے کہ اس کلاس میں جتنے کانسیپٹ ہم آ, جو ابھی تک ہم نے سیکھے ہیں ان کو لا سکیں ایک قسم کی کیس اسٹڈی کریں کافی سارے ہم نے ٹولس دیکھ لی ہیں کلاس کو بلڈ کرنے کے لیے put them together in a class سارے کے سارے تو انفارچونیٹلی نہیں آ سکیں گے کیس اسٹڈی بہت بڑی ہو جاتی ہے سمپل سی class case study we want to construct a class of date date is a concept جسے ہم یوز کرتے ہیں کافی دفعہ برتھ ڈیٹ آپ نے اسٹوڈنٹ کی ڈالنی ہے امپلائی میں آپ نے ڈیٹ آف جوائنگ ڈالنی ہے آپ نے اس کی سو آن سو فورتھ تو ہمیں ڈیٹ کی کلاس چاہیے کیا ڈیٹ کی کلاس کوالیفائی کرتی ہے کہ ہم اس کا آبجیکٹ کریٹ کریں یا اس کی کلاس کریٹ کریں غور کیجیے کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ڈیٹ کے تین سو کالڈ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے ایک ایٹریبیوٹ جو بتا سکے کہ ڈیٹ کا کی ڈے کیا ہے دوسرا ایٹریبیوٹ بتا سکے منتھ کیا ہے تیسرا ایٹریبیوٹ بتا سکے ایئر کیا ہے یہ تین تو ایٹریبیوٹس آ گئے کچھ بہیویئر بھی اس کا ہے کہ نہیں ہے ایک تو ہے جی گیٹ اور سیٹ کا بہیویئر ہے اس کے علاوہ کوئی بہیویئر ہے جس کی وجہ سے یہ کوالیفائی کر سکے کلاس بنانے کے لیے آبجیکٹ اس کا بنانے کے لیے جی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں جی اس ڈیٹ میں اتنے دن ایڈ کر دیے جائیں کیا یہ سمپل پروسیس ہے کہ ڈیٹ ہمیں دی گئی بھی ہے اور ہم کہیں کہ اس میں پچاس دن ایڈ کر کے بتائیں جو ڈیٹ آ جائے پچاس دن اگر ایڈ کرنے ہیں تو نہ صرف ڈے چینج ہو جائے گا پاسبلی منتھ بھی چینج ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ایک منتھ چینج نہ ہو دو منتھ چینج ہو اور ہو سکتا ہے کرنٹ ڈیٹ ایسی ہو جس میں جب پچاس ڈے ایڈ کریں تو ایئر بھی چینج ہو جائے تو this is a complex process month change کر سکتے ہیں ایئر چینج کر سکتے ہیں منتھ اور ایئر اور ڈے چینج کرنا ہے تو جنوری فروری مارچ آ جائے گا مارچ کے مہینے کچھ اور ہیں مارچ کے دن کچھ اور ہیں فروری کے دن کچھ اور ہیں لیپ ایئر بیچ میں آ جائیں گے اس کی کیلکولیشن بیچ میں لانی ہے سو so, اس ڈیٹ کلاس کے اوپر جو آپریشن کیے جا رہے ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہیں اگر یہ کمپلیکیٹڈ انف ہیں تو this concept qualifies to be considered as an entity as an object جس کی کلاس بنائی جا سکے تو ہمیں یہ ڈیٹ کی کلاس بنانی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یوزر اس کے اوپر یہ آپریشن کر سکیں اس کلاس سے پوچھ سکیں کہ ڈے کیا ہے منتھ کیا ہے ایئر کیا ہے ان تینوں کو چینج کر سکیں ایڈ کر سکیں مہینہ ایڈ کر سکیں سال ایڈ کر سکیں ایک اور چیز بھی ہم اس سے چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آبجیکٹ کریٹ ہو وہ کسی ایک ڈیفالٹ ڈیٹ کے اوپر سارے آبجیکٹس کریٹ ہوں اور ہم یہ بھی ابلٹی چاہیں گے کہ ہم اس ڈیفالٹ ڈیٹ کو سیٹ بھی کر سکیں کہ جب چاہیں ہم نے ڈیفالٹ ڈیٹ چینج کر دی اور اس کے بعد جتنے بھی آبجیکٹس کریٹ ہو رہے ہیں وہ اس ڈیفالٹ ڈیٹ سے کریٹ ہو رہے ہیں اگر ہم کسی کوئی اسپیسیفک ڈیٹ کا آبجیکٹ نہیں بنا رہے ہیں ہم ایسے ہی ڈیٹ کا آبجیکٹ بنا رہے ہیں تو وہ اس ڈیفالٹ ڈیٹ سے بنے سو یہ چند آپریشنس ہیں جو ہم اس کے اوپر چاہ رہے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں ابھی اب میں نے ایٹریبیوٹس کی بات کی تھی سو ہمارے پاس تین تو بڑے آبیس ایٹریبیوٹس ہیں ڈے منتھ اور اور چوتھا ایٹریبیوٹ ڈیفالٹ ڈیٹ کا جو بھی ہم نے آپ سے بات کی کہ اگر آبجیکٹ کریٹ کیا جائے اور ہم اسے کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہ دیں تو وہ اس ڈیفالٹ ڈیٹ سے کریٹ ہو جائے اچھا سارے آبجیکٹس نے اس ڈیفالٹ ڈیٹ سے کریٹ ہونا ہے اگر سارے آبجیکٹس نے اس ڈیفالٹ ڈیٹ سے کریٹ ہونا ہے تو this qualifies to be a so called global variable of this class اور اگر یہ گلوبل ویریبل اس کلاس کا ہے تو اس کا پتا ہے ہمیں ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اسٹیٹک کے ذریعے یہ ایٹریبیوٹ ڈے منتھ اور ایئر جو ہیں ان کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے ہمیں پتا ہے ڈیٹ جو ہیں وہ ون ٹو تھری فور سے لے کے میکسیمم اکتیس تک جاتی ہیں اور یہ سارے ہول نمبرز ہی ہیں ایئر کا بھی یہی حساب ہے منتھ کا بھی یہی حساب ہے یہ سارے کے سارے ہول نمبرس میں ہیں سو so, ان تینوں کی ٹائپ جو ہے وہ انٹ کے پاس پاس ہی ہونی چاہیے ہول نمبرز ہونی چاہیے یہ آپ کے سامنے int day int month int year default date اگر یہ ڈیفالٹ ڈیٹ ہے تو اس کی کیا ٹائپ ہونی چاہیے یہ ڈیٹ ہے نا تو اس کی ٹائپ بھی ڈیٹ ہی ہونی چاہیے سو so یہ پہلی اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں جس میں جو کلاس ہم ڈکلیئر اور ڈیفائن کر رہے ہیں اس کے ایک ڈیٹا ممبر کی ٹائپ بھی وہی ہے اور یہ الاؤڈ ہے سی پلس پلس میں اور ہم اپنے اس ڈیفالٹ ڈیٹ کو اسٹیٹک کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کیونکہ ہر آبجیکٹ نے جب کریٹ ہونا ہے تو اس نے اسی ایک ڈیفالٹ ڈیٹ کے اوپر کریٹ ہونا ہے اگر کسی اسپیسیفک ڈیٹ کے اوپر اسے کریٹ نہیں کیا جا رہا this is a class void variable class variable اس کے انٹرفیس کیا ہونے چاہیے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی تھی کہ آپ ایک یوزر کو یوزر سافٹ ویئر کو should be able to ask what is the day what is the month what is the year getter functions user must be able to change these dates date سے مراد ہے ڈے کو چینج کر سکے منتھ کو چینج کر سکے ایئر کو چینج کر سکے یہ بھی ہونے چاہیے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ابلٹی ہونی چاہیے x number of days months اور ایئر ایڈ کرنے کی تو ہمارے پاس وہ تین ممبر فنکشن وہ بھی ہونے چاہیے پبلک انٹرفیس وہ بھی ہونا چاہیے اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ہم نے ڈیفالٹ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اس کو چینج کر سکیں جب بھی ہم چاہیں ہم کہیں کہ ڈیفالٹ ڈیٹ چینج کر دو تاکہ آگے جو آبجیکٹ کریٹ ہوں وہ اس ڈیفالٹ ڈیٹ سے کریٹ ہوں تو وہ سیٹ ڈیفالٹ ڈیٹ کا بھی ہمارے پاس کوئی انٹرفیس ہونا چاہیے کوئی میتھڈ ہونا چاہیے اور یہ سارے میتھڈ آپ اس وقت اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے سیٹ ڈیفالٹ ڈیٹ کا ممبر فنکشن ہمیں کیوں چاہیے ہے اس لیے چاہیے ہے کہ ہم ڈیفالٹ ڈیٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ڈیفالٹ ڈیٹ ہم نے کلاس ویریبل رکھا تھا اگر کلاس ویریبل رکھا ہے تو اس کو ایکسیس کرنے کے لیے جو ممبر ہو وہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا وہ بھی کلاس وائڈ ہونا چاہیے تو سیٹ ڈیفالٹ ممبرس کا سیٹ ڈیفالٹ ڈیٹ کا ممبر فنکشن جو ہے وہ ہمیں اسٹیٹک ممبر فنکشن بنانا پڑے گا مجبوری ہے کیونکہ وہ اسٹیٹک ویریبل ایکسس کر رہا ہے اب دیکھیے انٹرفیس ہم بنا رہے ہیں چند لیکچر پہلے ہم نے سپریشن آف انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن کی بات کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی ایک کانوٹیشن یہ بھی ہے کہ انٹرفیس آپ ایک علیحدہ فائل میں ڈال دیجئے اور ممبر فنکشن کی جو ڈیفینیشن جو ہے یا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دوسری فائل میں ڈال دیجئے تو یہ ہم کلاس کا انٹرفیس جو ہے کلاس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈیٹ ڈاٹ ایچ فائل میں ڈال رہے ہیں اس کے ڈیٹا ممبرز آپ پہلے دیکھ آئے ہیں یہ اس کے ممبر فنکشن کی چند ممبر فنکشن کی ڈکلیریشن ہے void set day int day so set day کرنے کے لیے ان ٹائپ کا پیرامیٹر چاہیے ہے get day function day return کر رہا ہے کیونکہ یہ صرف ڈے ریٹرن کر رہا ہے ہم نے اسے کانسٹنٹ ممبر فنکشن بنا دیا کیونکہ یہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو چینج نہیں کر رہا it is prudent to make such member function constant اس کے بعد ڈے کو ایڈ کرنے کا آپ کے سامنے انٹرفیس ہے void add day int x لازم بات اگر ایڈ ڈے کر رہے ہیں اور اس میں ایکس نمبر آف ڈیز کی ایڈیشن ہو رہی ہے تو اسٹیٹ چینج ہوگی اس لیے یہ ممبر فنکشن کانسٹنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح باقی انٹرفیسز ہوں گے گیٹ منتھ سیٹ منتھ کے لیے گیٹ ایئر سیٹ ایئر کے لیے ایڈ منتھ ایڈ ایئر کے لیے وہ میں نے نہیں دکھائے کیونکہ وہ اسی پیٹرن کے اوپر ہیں اور آپ انہیں خود سے دیکھ کے لکھ سکیں گے اور یہ اچھی ایکسرسائز ہے کہ اس ڈیٹ کے وہ میتھڈس جو میں یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نہ دکھاؤں آپ خود سے انہیں انکوڈ کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور ان کی انکوڈنگ کیسے ہونی چاہیے سیٹ ڈیفالٹ ڈیٹ تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا تھا کہ اسے اسٹیٹک ممبر فنکشن ہونا چاہیے کیونکہ اس نے اسٹیٹک ویریبل کو ایکسس کرنا ہے ڈیفالٹ ڈیٹ کو جو کہ اسٹیٹک ویریبل ہے اس کے پیرامیٹر کیا ہونے چاہیے اس کے پیرامیٹر ہم دیتے ہیں کہ آپ ڈے منتھ اور ایئر تین پیرامیٹر دیجیے اسے اور ان کی بیسس کے اوپر وہ ڈیفالٹ ڈیٹ کو سیٹ کر دے گا کوئی کنسٹرکٹر بھی ہونا چاہیے کوئی ڈسٹرکٹر بھی ہونا چاہیے اب ہم کافی کنسٹرکٹر بنا سکتے ہیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا سکتے ہیں ود آؤٹ پیرامیٹر پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک کنسٹرکٹر اور ہونا چاہیے جو کہ صرف ڈے کو سیٹ کرے پھر ایک اور ہونا چاہیے جو ڈے اور منتھ کو سیٹ کر سکے پھر ایک اور ہونا چاہیے ڈے منتھ یہ تینوں کو سیٹ کر سکے اور ہم ان تینوں کو چاروں فنکشن کی فنکشنلٹی جو ہے ایک ممبر فنکشن میں ڈال سکتے ہیں اور وہ طریقہ ہے member function with parameters with default values تو آپ کو اسکرین کے اوپر ایک کنسٹرکٹر نظر آ رہا ہے جو کہ تین پیرامیٹر لے رہا ہے ڈے منتھ اور ایئر اور ان کو ڈیفالٹ ویلیوز دی گئی ہیں سب کو زیرو ویلیو کوشچن ارائز کرتا ہے کہ پیرامیٹرس کی ڈیفالٹ ویلیو کیا ہونی چاہیے پیرامیٹر کی ڈیفالٹ ویلیو وہ ویلیو دیجیے جو کہ نارمل کورس آف ایکشن میں ویلڈ ویلو نہ ہو کیا میں ڈیفالٹ ویلو ون دے سکتا ہوں ڈے کی آپ ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر اگر میں ڈیفالٹ ویلو ون دے دوں تو ممبر فنکشن کنسٹرکٹر میں جا کے کیسے میں ڈیفرینشیٹ کروں گا کہ یوزر نے ون دیا ہے کہ نہیں دیا اسی طرح اگر منتھ کی ویلو گیارہ دے دوں میں اس کی ڈیفالٹ ویلو منتھ کے پیرامیٹر کی تو ممبر فنکشن میں جا کے کیسے ڈیفرینشیٹ کروں گا کہ یہ یارہ یوزر نے ویلیو دی ہے یا یوزر نے ویلیو نہیں دی تھی اور اس پیرامیٹر کی ڈیفالٹ ویلیو مجھے فنکشن کی باڈی میں ملی ہے سو دس از اے رول آف تھم کہ پیرامیٹر کی ڈیفالٹ ویلیو وہ ہونی چاہیے normally normally exception are always there کہ یہ ویلوز ویلڈ ویلوز نہ ہوں اس پیرامیٹر کے لیے اس ممبر کے لیے جس کے لیے یہ ڈیفالٹ ویلو دی جا رہی ہے سو زیرو ڈے کبھی نہیں ہوا تو this is a good default value month zero نہیں ہوتا this is a good default value year zero ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر ہم عیسوی کیلنڈر میں جا رہے ہیں تو فارچونیٹلی زیرو ایئر کوئی ایئر نہیں ہے یہ بی سیز آتے ہیں اور جب بی سی ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایئر ون اسٹارٹ ہوتا ہے ایئر زیرو اسٹارٹ نہیں ہوتا سو یہ زیرو بھی ایئر کے لیے کوئی ویلڈ ویلو نہیں ہے اس وی کیلنڈر میں zero year is not defined so these are good values default values for these three parameter again this is very important point please keep them in mind یہ نہیں ہے کہ کلاس کے بیچ میں ممبر فنکشن کی آپ ڈیفالٹ ویلوز دے رہے ہیں سی پلس پلس میں جنرل فنکشنز کے لیے بھی آپ ڈیفالٹ پیرامیٹرس کی ویلو دے سکتے ہیں تو اس وقت یہ ضرور سوچیے کہ یہ ویلو ایسی ہونی چاہیے کہ جس چیز کے لیے یہ پیرامیٹر کو ڈیفالٹ دیا جا رہا ہے اس کی یہ ویلڈ ویلو نہیں ہے اس کی ویلڈ رینج سے یہ باہر ہے تاکہ آپ فنکشن کے بیچ میں یہ ڈفرینشیٹ کر سکو کہ یہ ڈیفالٹ ویلو آئی ہے کہ یوزر سپلائڈ ویلو آئی اور لاسٹلی کوئی ڈسٹرکٹر بھی ہونا چاہیے تو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر is a one constructor with default parameters and one destructor اور یہ ایک کنسٹرکٹر چار کنسٹرکٹر کی ہمیں فنکشنلٹی دے رہا اسٹیٹک ممبر ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کلاس میں اسٹیٹک ڈیٹ ڈیفالٹ ڈیٹ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس اسٹیٹک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا ہے کلاس میں ڈیٹا ممبر تو ہمیں اسے کہیں پہ ڈیفائن ضرور کرنا چاہیے جب تک ڈیفائن نہیں کریں گے انیشلائز نہیں کریں گے اسے لائف نہیں ملے گی سو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر لاسٹ لائن جو ہے یہ کوڈ ہے اور میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ یہ آپ اسے فائل اسکوپ لیول کے اوپر دے رہے ہیں یعنی انٹ مین سے پہلے فنکشن کے باہر کہیں پہ آپ اسے یہ فائل اسکوپ کے اوپر ڈیٹ ڈیفالٹ ڈیٹ سات مارچ دو ہزار پانچ یہ ڈیفالٹ ڈیٹ میں نے ایسی چوز کر لی ہے سیمسٹر ہمارا سات مارچ کو اسٹارٹ ہوا ہے اس لیے میں نے یہ ڈیفالٹ دے دی دی آپ کچھ اور بھی سیٹ کر سکتے اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں اور یہ جو امپلیمنٹیشن جو ہیں یہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ہم یہ ڈیٹ ڈاٹ سی پی پی کی فائل میں لکھ رہے ہیں تاکہ امپلیمنٹیشن ہیڈر فائل سے علیحدہ رہے یہ ڈیٹ کا کنسٹرکٹر آپ کے سامنے اس میں جو چیز میں میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ کنسٹرکٹر جو تھا ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ کے اوپر دیکھا تھا اسکرین شاٹ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی ڈیفالٹ ویلوز دی گئی تھی جب یہ کلاس کے بیچ میں اس کی ڈکلیریشن تھی اور جب ہم اسے یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں کلاس کے باہر تو اس میں اس کی ڈیفالٹ پیرامیٹرس ویلوز نہیں دکھائی گئیں دکھانے کو آپ دکھا سکتے ہیں یہاں پہ بھی لیکن I would advise you against that کہ جب بھی آپ کسی ممبر فنکشن کو ڈیفائن کرنے لگے آؤٹ سائڈ کلاس اور آپ نے کلاس میں اس کے پروٹوٹائپ میں ڈیفالٹ ویلوز دی تھیں تو ڈیفینیشن میں وہ ویلوز نہ دیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ممبر فنکشن کے پروٹوٹائپ کے اوپر ڈیفالٹ ویلو کچھ اور دیتی ہے اور غلطی سے ٹائپنگ ایرر سے جب آپ اسے ڈیفائن کرنے لگے ہیں دوسری فائل میں اس وقت آپ نے ڈیفالٹ ویلوز کچھ اور دے دی ہیں اس کی وجہ سے آپ کا فنکشن صحیح کام نہیں کرے گا پاسبلٹیز آر دیئر میں اس انٹری کیسز میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ ہے کیا صرف آپ کو اس ایونچویلٹی کے اگینسٹ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو گارڈ کیجئے جیسے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں ویسے ہی آپ کرنے کی کوشش کیجئے ڈیفینیشن میں پیرامیٹرز کی ڈیفالٹ ویلیو نہ دیجیے کمپائلر کو پتا ہے کہ اس کی ڈیفالٹ ویلیوز کیا ہیں کیونکہ آپ پروٹوٹائپ میں اسے بتا چکے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ ریمبر کر لیتا ہے کوڈ دیکھیے جی اب یہاں پہ سب سے پہلے پیرامیٹر ڈے کی ویلیو میں چیک کر رہا ہوں کہ وہ زیرو ہے کہ نہیں ہے اگر زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے یوزر نے یہ ویلو اسپیسیفائی نہیں کی ہے یوزر نے یہ ویلو اسپیسیفائی نہیں کی ہے تو میں اس کی فنکشنلٹی یہ لے رہا ہوں کہ جو ڈیفالٹ ڈیٹ میں ڈے سیٹ ہوا ہوا ہے وہی اٹھا کے اس نئے آبجیکٹ کو کے ڈے کو اس سے انیشل اس سے سیٹ کر دیا جائے تو میں دین کلاز میں یہ ڈال رہا ہوں دین کلاز میں یہاں پہ میں نے دس پوائنٹر کو ایکسپلسٹلی یوز کیا ہے تاکہ آپ کو میمورائز ہو جائے یہ چیز آپ یقین کر لیں کہ یہ دس پوائنٹر موجود ہے اور کرنٹ آبجیکٹ جو کہ کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہے سو دس پوائنٹر کے ذریعے ڈے کو پوائنٹ کیا is equal to default date dot day default date dot day میں اس لیے کر پایا کہ میں کلاس کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں کلاس کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں ممبر فنکشن میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں اس لیے میں ڈے جو کہ پرائیویٹ ممبر ڈیٹا ممبر ہے اس کو میں ایکسس کر سکتا ہوں اور یہ میں نے بہت شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ممبر فنکشن پرائیویٹ ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں صرف آپ یہ کہیں گے جی وہ تو جو نیا آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے یا جس نئے آبجیکٹ کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کا تو ہو سکتا ہے یہ ڈیفالٹ ڈیٹ تو کوئی لگتا ہے نیا آبجیکٹ ہے جی یہ نیا آبجیکٹ تو ہے یہ نیا object a member object of the same class جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ جو کہ زیادہ کروشل ہے اس ممبر آبجیکٹ کی ٹائپ وہی ہے جو کہ اس کلاس کی ٹائپ ہے ہم کلاس ڈیٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ہم کلاس ڈیٹ کا نیا آبجیکٹ بنا رہے ہیں اس کے کنسٹرکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ممبر آبجیکٹ ہے اس کی بھی کلاس ڈیٹ ہے اس لیے ہم ڈیفالٹ ڈے ڈاٹ ڈے کر سکے ہیں ہم اس کے پرائیویٹ ممبر کو ڈائریکٹلی ایکسس کر پائے ہیں ڈیفالٹ ڈیٹ کے اگر یہ ممبر آبجیکٹ کسی اور کلاس کا ہوتا اسٹرنگ کلاس ہے اسٹوڈنٹ کلاس ہے اور ہم ڈیٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس صورت میں ہم اس فورن کلاس کے آبجیکٹ کے پرائیویٹ پارٹ کو ڈائریکٹلی ایکسس نہیں کر پاتے اس کی میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں کاپی کنسٹرکٹر ہم نے دیکھا تھا چار پانچ لیکچر پہلے کاپی کنسٹرکٹر میں جو پیرامیٹر آیا تھا وہ بھی ایک آبجیکٹ تھا لیکن وہ آبجیکٹ کس کلاس کا تھا کس ٹائپ کا تھا اسی ٹائپ کا تھا جس ٹائپ کے کلاس کے لیے ہم کاپی کنسٹرکٹر لکھ رہے تھے اس لیے اس کاپی کنسٹرکٹر میں بھی ہم جو پیرامیٹر پاس ہوا تھا آبجیکٹ ٹائپ کا پیرامیٹر پاس ہوا تھا اس کا پرائیویٹ ممبر ایکسس کر پائے تھے ایکزیکٹلی اسی ریزن کے لیے اس ڈیفالٹ ڈیٹ کے آبجیکٹ کے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ڈے کو ہم اس کوڈ میں ڈائریکٹلی ایکسس کر رہے ہیں دوبارہ اسکرین پہ دیکھیے جی سب سے پہلے ہم لائن چیک کر رہے ہیں کہ پیرامیٹر ڈے کا پیرامیٹر زیرو ہے کہ نہیں یعنی کہ یوزر نے کوئی ویلو دی ہے کہ نہیں اگر یوزر نے ویلو نہیں دی ہے تو اس نئے آبجیکٹ جس کو ہم کریٹ کر رہے ہیں اس کے ڈے ممبر کو ڈیفالٹ ڈیٹ کی ڈے سے سیٹ کر دیتے ہیں اور اگر یوزر نے کوئی ویلیو دی تھی ڈے کی کہ نیا آبجیکٹ جو بنا رہے ہیں اس کی ڈے یہ کر دو تو اس صورت میں ہم اسی کلاس کا ایک اور member function set day call کر لیتے ہیں انٹرفیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سیٹ ڈے کا ممبر فنکشن ہے جس میں ہم ڈے کو سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم سیٹ ڈے کا ممبر کال کر لیتے ہیں ہم کہیں کوشچن رائز ہوتا ہے کہ سیٹ ڈے کا ممبر کال کیوں کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹلی یہ کیوں نہیں کر دیتے کہ جو اس کا ڈیٹا ممبر ہے day is equal to this parameter کرنے کو تو کر سکتے ہیں but that is a bad programming interface کا بینیفٹ ہمیں نہیں مل رہا انٹرفیس کا بینیفٹ کیا تھا کہ یوزر اگر ڈیٹ کو چینج کرنا چاہے ڈے کو چینج کرنا چاہے تو ہم نے پرائیویٹ اس لیے کیا ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے اس میں ویلو نہ دے دے انلیگل ویلو نہ دے دے اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ انٹرفیس کے ذریعے جائیے انٹرفیس میں ہم چیک کر لیں گے کہ آپ نے جو کہا ہے ڈے کی ویلو سیٹ کرنی ہے کہیں آپ وہ انلیگل ویلو تو نہیں دے رہے اب کیا میں یہاں پہ چیک لگاؤں if day is greater than or equal to one and day is less than or equal to تھرٹی ون تب تو آپ اس کی ویلو سیٹ کر دیجئے سیٹ ڈے میں بھی میں نے کچھ اسی قسم کا کوڈ لکھا ہوگا دو جگہ میں کوڈ لکھوں ڈپلیکیشن آف کوڈ ہو جائے گا بیڈ پروگرام جب سیٹ ڈیٹ میں میں نے چیک لگا ہی دیا ہے تو میں کنسٹرکٹر میں آبجیکٹ کنسٹرکٹ ہو چکا ہوا ہے جب آبجیکٹ کی کنسٹرکٹر کی باڈی نے ایگزیکشن اسٹارٹ کی تو اس وقت اس کی جو بھی تھی وہ ویلو وہ بن چکی ہوئی ہے میں سیٹ ڈے کال کر لیتا ہوں سیٹ ڈے میں وہ جا کے چیک کر لے گا کہ اس کی ویلو کیا ہے کیا نہیں ہے تو سیٹ ڈے میں نے کال کر لی ہے یہاں سے کہ جو چیکنگ ہے کہ یہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے ویلو ڈے کی وہ وہاں پہ چیک ہو جائے گی ڈپلیکیشن بن جائے گی اس کے بعد کا کوڈ میں نے اسکرین پہ نہیں دکھایا مجبوری ہے اس میڈیم میں کہ سارا کوڈ نہیں دکھایا جا سکتا اگر میں کوڈ دکھاؤں گا تو یہ ڈے والا نکل جائے گا اسی طرح میں منتھ کے لیے چیک کروں گا اگر منتھ یوزر نے اسپیسیفائی نہیں کیا تو ڈیفالٹ ڈیٹ کا منتھ جو ہے وہ اس سے میں کا ایٹریبیوٹ سیٹ کر دوں گا and same is the case with the year اور ہر کیس میں اگر اس نے کوئی ویلو دے دی ہوئی ہے تو میں appropriate member function setter member function call کر کے اسے کہوں گا جی آپ نے جو ویلڈیٹی چیکس کرنے ہیں وہ set day set month set year کر لیجیے اور اپروپریٹ ویلو سیٹ کر دیجیے کنسٹرکٹر ہو گیا ڈسٹرکٹر پہ آتے ہیں ڈسٹرکٹر میں اس کلاس کے ڈسٹرکٹر کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم اس کا ڈیفالٹ جو ڈسٹرکٹر جو ہے اس کی باڈی کو ایمٹی رکھتے ہیں اگلا گیٹر سیٹر کے فنکشن ہیں جی خاص طور پہ گیٹ منتھ اور سیٹ منتھ کے فنکشن ہے گیٹ منتھ کا فنکشن دیکھیے جی کانسٹنٹ ممبر فنکشن ہم نے بنایا ہے اور جان بوجھ کے بنایا ہے کانسٹنٹ ممبر فنکشن اس لیے کہ یہ صرف منتھ کی ویلو کو ریٹرن کر رہا ہے اگر یہ منتھ کی ویلو کو ریٹرن کر رہا ہے this function is not suppose to make any change in the state of the object اس لیے انشور کرنے کے لیے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے میں اسے کانسٹنٹ ممبر فنکشن ڈکلیئر کر دیا ایک تو بینیفٹ یہ ہو گیا دوسرا اگر میں نے کانسٹنٹ ڈیٹ کا کوئی آبجیکٹ بنا ہی لیا ہے تو بھی میں اس کے اوپر یہ گیٹر فنکشن کال کر لوں گا سو جو ایسے میں نے کانسٹنٹ ممبر فنکشن کا جب ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے It is always wise to make your member functions constant so that compiler can ensure that this function is not supposed to change the state of the object. And if by chance, by mistake, you make a typing error which changes the state of the object, the compiler will warn you, give you a syntax error. سو ہمارے جتنے بھی یہاں پہ گیٹر فنکشن ہیں وہ سب کے سب ہم نے کانسٹنٹ ممبر فنکشن ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں دوسرا ممبر فنکشن جو ہم یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں وہ سیٹ منتھ کا ہے اور سیٹ منتھ کے کوڈ دیکھیے ہم ہم اپروپریٹ چیکنگ کر رہے ہیں کہ یوزر نے کہیں انلیگل ویلو تو نہیں دے دی منتھ کی کہیں منتھ اس نے تیرواں منتھ تو نہیں دے دیا کہ ڈیٹ کا مہینہ تیرہ کر دو یا منفی پندرہ کر دو نہ تیرہ لیگل مہینہ ہے نہ منفی پندرہ مہینہ ہے تو اس لیے کوڈ چیک کر رہا ہے کہ یوزر نے جو پیرامیٹر پاس کیا ہے وہ it should be greater than equal to one and should be less than or equal to twelve یہی ویلڈ رینج ہے اگر یہ رینج میں اس نے منتھ دیا ہے تو وہ اس آبجیکٹ کا منتھ سیٹ کر دے گا ورنہ جو اس کا ہے وہ اس کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دے گا so that is the benefit of interface میں سیٹ ڈے کا آپ کو نہیں دکھایا میں نے میں نے آپ کو سیٹ منتھ کا دکھا دیا ہے سیٹ ڈے کا اس سے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ آپ خود کر کے دیکھیے ٹھیک ہے جی اس میں کمپلیکسٹی زیادہ ہے کیا اس وقت آپ اس کمپلیکسٹی کو دیکھ سک رہے ہیں سوچیے ذرا کیا آپ صرف یہ چیک کر لیجئے کہ ڈے جو ہے greater than equal to one ہے اور ڈے لیس دین اور اکول ٹو تھرٹی ون کر دوں تو یہ بات سیٹ ہو جائے گی فرسٹ تھاٹ پہ شاید یہی آتا ہے لیکن تھوڑا سا غور کیجیے ایسا نہیں ہے day is dependent on month and year also یاد آیا کچھ جنوری کے اکتیس مہینے ہو سکتے ہیں مارچ کے اکتیس ہو سکتے ہیں اپریل کے اکتیس دن نہیں ہو سکتے ہیں سو so اگر کوئی یوزر کہتا ہے کہ دن جو ہے وہ اکتیسواں دن کر دو تو آپ کو اس کلاس کو چاہیے کہ وہ چیک کرے کہ یہ مہینہ کون سا ہے اگر مہینہ اپریل ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ نہیں میں اکتیسواں مہینہ نہیں اکتیسواں دن نہیں کر سکتا یہ الیگل ویلیو ہے اس مہینے کے لیے سو آن اینڈ سو فورتھ سو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کوڈ ہے and you do it for your own میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے اس میں دیکھنا کیا کیا ہے کس کس چیز پہ غور کرنا ہے ایڈ ایئر ابھی میں نے صرف سیٹ منتھ بتایا سیٹ ڈے سیٹ ایئر نہیں بتایا میں نے سیٹ ڈے کی کمپلیکسٹی آپ کو بتا دی اسی طرح ایڈ ایئر آپ خود سے کر سکتے ہیں میں ساری کلاس نہیں بنا کے آپ کو دکھا رہا ریپرزینٹیو ممبر فنکشن کا آپ کو کوٹ دے رہا ہوں اب یہاں پہ ایڈ ایئر کا ممبر فنکشن اس کا کوٹ دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یوزر کہہ رہا ہے کہ ڈیٹ جو ہے وہ اپنے میں اتنے مہینے ایڈ کر لے ٹھیک ہے اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے before I go to this code میں آپ کو یہ ایڈ کا بتانا چاہ رہا ہوں اب یہ انٹ آپ نے دیا ہے اب یہ سوچنے کی تھوڑی سی بات یہ ہے کہ کیا یہ پلس ہے صرف یا اس میں مائنس بھی وہ دے سکتا ہے یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے اور یہ آپ سوچ لیجئے اگر آپ ایڈیشن میں نیگیٹو بھی لا کے کر رہے ہیں تو گڈ اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ریسٹرکٹ کیجئے کہ یہاں پہ صرف یہ منتھ ایئرس ہی ایڈ ہو سکتے ہیں یعنی جو بھی ایئر ہیں اس میں اتنے ایئر ایڈ ہی ہوں گے آپ کبھی بھی یہ number negative number as a parameter نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو کہ آپ نوٹ کر لیجئے لیکن آپ چاہیں تو اسے پلس اور مائنس دونوں کر کے بھی کروا سکتے ہیں یعنی کہ پیرامیٹر کی ویلو پلس اور مائنس دونوں بھی ہو تو بھی کوڈ اس کے حساب سے بھی انکوڈ کیا جا سکتا ہے کوڈ کلاس کا دیا جا سکتا ہے ممبر فنکشن کا کوڈ دیا جا سکتا ہے اب یہ دیکھیے ہم کر کے آ رہے ہیں جی یئر میں ہم نے وہ جو اس نے یئر دیے تھے ایڈ کر دیے سب سے پہلے basically year plus is equal to x is ٹینٹا amount to year is equal to year plus x اگر پازیٹیو یا نیگیٹو جیئر uh, آ رہے ہیں تو اس انکوڈنگ میں کوئی خاص uh, ہم اس کا چیک نہیں لگا رہے ہیں زیادہ اپروپریٹ ہوتا کہ ہم چیک لگا لیتے ایکس کی ویلیو پوزیٹو ہے کہ نہیں ہے کیونکہ نیگیٹو اگر ایکس آ رہا ہے تو یہ کوڈ شاید ٹھیک کام نہ کرے لیٹ سے اگر اس وقت ہم دو ہزار پانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یوزر دے دیتا ہے ایڈ جیئر مائنس تین ہزار تو نارملی ہم یئر مائنس نہیں رکھتے اس کے کیس میں ہمیں یئر میں چینج کرنا پڑے گا کہ یہ ڈیٹ چینج ہو کے کچھ اب اس قسم کی بن رہی ہے کہ بفور کرائسٹ بن رہی ہے کیونکہ ہم نے وہ ڈیٹ کلاس میں وہ چیز نہیں ڈالی ہوئی ہے تو یہ بات ایک اور کرنے کی ہے میں نے یہ ایکسپلسٹ چیک اس کوڈ میں اسی لیے نہیں ڈالا تھا کہ میں آپ سے یہ بات کر سکوں کہ جب آپ اپنی کلاسز بناتے ہیں تو آپ کو ان چھوٹے چھوٹے فائن پوائنٹس پہ غور کرنا چاہیے تو اگر آپ اس فائن پوائنٹ پہ غور کریں تو اس کے حساب سے یہ جو کوڈ یہاں پہ دیا گیا ہے سلائٹلی غلط ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اف کا چیک لگائیے یا دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے آپ یہاں پہ کمنٹس دے دیتے ہیں کہ میرا فنکشن ٹھیک کام کرے گا اگر ایکس کی ویلیو پوزیٹو ہے سو کیونکہ آپ نے یہ کمنٹ ساتھ دے دیا ہوا ہے تو یہ ایک قسم کا چیک بن جاتا ہے اگر کام غلط بھی ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے تو آپ کو ایکسپلسٹلی بتا دیا تھا کہ میرا فنکشن صرف اسی وقت ٹھیک کام کرے گا اگر آپ اس ویریبلس کی ویلو اس رینج میں دیں گے اگر اس سے آپ نے باہر دے دی ہے تو یہ آبویسلی غلط کام کر رہا ہے سو so, یہ دونوں طریقے ہیں جو کہ چلتے ہیں یا تو آپ ایکسپریسٹ چیک لگا کے جہاں جہاں پاسبل ہوتا ہے جتنا کریٹیکل کوڈ ہوتا ہے آپ اس اپنی کلاس کو اتنا ہی ساؤنڈ کر لیں ایرر پروف کر لیں کیونکہ اب ہم ابھی تک ہم پوری طرح ہم نے ایرر اور ایکسیپشن ہینڈلنگ نہیں دیکھی ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرفیس دیتے وقت کمنٹ کر دیتے ہو کہ ان پیرامیٹرس کی ویلیو اگر یہ یہ ہوگی تو میرا فنکشن ٹھیک کام کرے گا اگر اس کے باہر ہوگی تو پاسبلی میرا فنکشن غلط کام کر جائے پاسبلی غلط کام کر سو so, اس کیس میں اگر دو ہزار پانچ کی ڈیٹ سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو اگر مائنس فائیو ایئرس بھی ایڈ کروا لیں مائنس ٹین ایئر بھی ایڈ کرا لیں مائنس تھاؤزینڈ ایئر بھی ایڈ کرا لیں تو یہ فنکشن ٹھیک کام کر جائے گا لیکن ایک خاص رینج سے باہر چلے جائیں تو پھر یہ ڈیٹ ٹھیک کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پاسبلی وہ ٹھیک کام نہ کرے سو اس فائن پوائنٹ کے بعد اگین میں ایزمپشن لے رہا ہوں کہ ایکس ہمیشہ پوزیٹو ہی آئے گا تو پیرامیٹر دیا جا رہا ہے so year is equal to year plus x اب ڈے ہیئر چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے وہ کس لیے اس وجہ سے کہ ایئر چینج کرنے سے اگر لیپ ایئر آ جائے تو سارا کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے ہم سپوز کرتے ہیں کہ کرنٹ ڈیٹ جو کہ اس آبجیکٹ کی ہے وہ ہے انتیس فروری سن دو ہزار دو ہزار ایئر ہے اس لیے انتیس فروری ہو سکتی ہے اور اب اس میں ہم کچھ سال ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کرنے سے جیسے وہ کہتا ہے جی تین سال اس میں ایڈ کرتے وہ بن گیا اگر حال ہی میں تین سال اس میں ایڈ کر دوں تو وہ بن جائے گا انتیس فروری دو ہزار تین دو ہزار تین ایئر نہیں ہے اگر لیپ ایئر نہیں ہے تو فروری کے مہینے انتیس نہیں ہو فروری کا دن فروری میں انتیس دن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر نان لیپ ایئر ہے تو فروری کے اٹھائیس دن ہوتے ہیں اور اگر لیپ ایئر ہے تو فروری کے انتیس دن ہوتے ہیں تو جو جس ڈیٹ پہ ہم نے ایکشن کیا تھا وہ کرنٹ ڈیٹ تھی انتیس فروری دو ہزار سن دو ہزار اس میں تین سال ایڈ کروائے تو اگر ہم بلینکلی تین سال ایڈ کر دیں تو وہ ڈیٹ بن جائے گی انتیس فروری دو ہزار تین which is an illegal date دو ہزار تین لیپ ایئر نہیں ہے اس لیے اس کے دن جو ہیں وہ انتیس نہیں ہو سکتے ہیں تو اگر ہم نے تین سال ایڈ کیے ہیں تو اب ہمیں ڈے کو چینج کرنا پڑے گا ہمیں کرنا پڑے گا دن فروری کے اٹھائیس ہو گئے مہینہ فروری سے مارچ ہو گیا سن دو ہزار تین ہو گیا this is the meaning of adding year into the date اتنا سمپل نہیں ہے کہ year is equal to year plus three کر دو تو یہ جو ساری میں نے بات کی اس کا کوڈ جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے if day is is is equal equal to to to twenty nine and month that February اور جو ایئر جو اب بنا ہے نیا ایئر تین ایڈ کرنے کے بعد اگر یہ لیپ ایئر نہیں ہے تو کیونکہ فروری کے دن انتیس نہیں ہو سکتے تو day is equal to one کر دیا مہینہ مارچ کر دیا اور جو ڈیٹ ایکچوئل بنی وہ بنی یکم مارچ دو ہزار تین this is the benefit of giving an interface کیا آپ انٹرفیس دے کے یو انشور کہ any operation on an object leaves the object in an well defined valid state انتیس فروری دو ہزار میں جب تین سال ایڈ کیے تو وہ یکم مارچ دو ہزار تین بنا انتیس فروری دو ہزار تین نہیں بنا this is illegal date calendar میں ہوتی ہی نہیں ابھی ہم نے کوڈ میں دیکھا تھا لیپ ایئر لیپ ایئر ہم اسے کہتے ہیں ہیلپر فنکشن ہے ہم نے اپنی کلاس میں یہ انٹرفیس نہیں دیا کہ آپ اس سے پوچھ سکیں کہ یہ سال لیپ ایئر ہے کہ نہیں ہے ہماری انٹرنل کیلکولیشن میں ہمیں لیپ ایئر کی ضرورت پیش آ گئی تو ہم نے ایک ہیلپر فنکشن ڈیفائن کیا لیپ ایئر جو ہم نے پرائیویٹ رکھا تاکہ باہر سے ایکسس نہ ہو سکے اور آپ کے اسکرین کے اوپر اس کا سینٹیکس دیا گیا ہے کیونکہ یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایئر لیپ ہے کہ نہیں ہے اس کو ہم نے کانسٹنٹ ممبر فنکشن کر دیا جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور اب یہ اس کانسٹنٹ ممبر فنکشن کی ہیلپر فنکشن کا کوڈ ہے لیپ ایئر کی جو ایکچوئل کیلکولیشن ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر ایئر جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیویزبل بائی فور ہو اور کمپلیٹلی ڈویزیبل بائی ہنڈریڈ ہو ہنڈریڈ سے ڈویزیبل نہ ہو تب لیپ ایئر ہے یا چار سو سے ڈیوائڈ کمپلیٹلی ہو رہا ہو تب لیپ ایئر ہوتا ہے اگر یہ کیلکولیشن ٹرو ہے تو آپ ریٹرن ٹرو کر دیں ادر وائز فالس کر دیں دو ہزار کی جو ڈیٹ تھی وہ چار سو سے ڈویزیبل کی وجہ سے آپ کا لیپ ایئر بن رہا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ سیٹ ڈیفالٹ ڈیٹ ہے جی جو اسٹیٹک ممبر فنکشن ہے اس کی انکوڈنگ یہ کی گئی ہوئی اگر day greater than equal to zero ہے اور less than equal to thirty one ہے تو ڈے سیٹ کر دیجئے پھر آپ منتھ پہ جا کے یہی کیلکولیشن کریں گے اور پھر آپ ایئر پہ جا کے یہ کیلکولیشن کریں گے آپ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ ڈپلیکیشن کر رہے ہیں آف کورس یہ ڈپلیکیشن کر رہے ہیں یو جج ڈیٹ ویل جی سو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو چینج کریں اور یہ میں نے جان بوجھ کے یہ لکھا تھا کہ آپ مجھے کہہ سکیں کہ جی آپ نے ڈپلیکیشن کر دی ہے یا آپ سیٹ فنکشن کیوں نہیں کال کر لیتے set day set month set year وہ جو چیکنگ کر رہے ہیں وہ وہیں پہ کر رہے ہیں بالکل درست میں مانتا ہوں کہ یہ کوڈ غلط ہے thank you for reminding me so آپ کر لیں گے اسے آئی ہوپ تھینک یو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کیس اسٹڈی جو تھی وہ ختم ہو گئی میں نے اس میں آپ کو سارے ممبر فنکشنز نہیں دکھائے صرف میں نے آپ کو سیمپلس دیے اور جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ تھے ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی ایک ہی ہم نے کنسٹرکٹر رکھا وتھ ڈیفالٹ ویلوز جو کہ چار ڈفرنٹ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کی فنکشنلٹی ہمیں دے رہا تھا میں نے کہا گیٹر فنکشن سارے جو ہیں آپ وہ کانسٹنٹ کر دیجئے ہم نے سیٹر فنکشن ایک ہی دیکھا سیٹ منتھ والا اور اس میں وہ اپروپریٹ چیک کر رہا تھا سیٹ ڈے کی میں نے کمپلیکسٹی آپ کو بتا دی کہ سیٹ ڈے میں آپ تھوڑا سا مزید آپ کو چیکنگ کرنا پڑے گا کیونکہ فروری کے مہینے میں دن اٹھائیس بھی ہو سکتے ہیں انتیس بھی ہو سکتے ہیں لیکن تیس اور اکتیس نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح ڈے اگر آپ اکتیس رکھ رہے ہیں یوزر آپ کو کہتا ہے تو اس فنکشن کو چیک کرنا چاہیے کہ مہینہ کون سا ہے اگر تو مہینہ اپریل ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ نہیں یہ اکتیس نہیں ہو سکتا اس کے کچھ اور رکھ کرتے سو so, یہ کمپلیکسٹی تھی پھر ہم نے ایڈ ایئر دیکھا ایڈ ایئر بھی اتنا سمپل نہیں ہے کہ جو ایئر ہے اس میں آپ اتنے نمبرز ایڈ کر دیجئے تو ایڈ ایئر بن جائے گا اب آپ ایڈ منتھ اور ایڈ ڈے کو آپ خود سے ہینڈل کر سکتے ہیں میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا یہ ایک قسم کی آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ خود سے یہ کیجئے اور انہی فائن پوائنٹس کے اوپر غور کیجئے جو ایڈ ایئر میں کا کوڈ آپ کو سمجھاتے وقت میں نے کیا تھا آخر میں ریویو کہ ہم نے پوائنٹر سے سٹارٹ کیا پوائنٹر آف این آبجیکٹ وہ کیسے ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اور جب ڈکلیئر کر لیں تو اسے ممبر فنکشن کیسے ایکسس کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ڈائنامیکلی آبجیکٹ کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں نیو کی ورڈ کے ذریعے اور اس کے ہم نے دو سینٹیکس دیکھے ایک جبکہ آبجیکٹ جو ہے جب کریٹ ہو رہا ہو تو اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے اور دوسرا جب آبجیکٹ کریٹ ہو تو کیسے اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کو کال کیا جا سکتا ہے اور اس کے میں نے آپ کو بتائے کہ نیو کے دو اسٹیپس ہیں پہلے اسٹیپس میں وہ ڈیٹا ممبرس کے لیے نان اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس کے لیے اسپیس ایلوکیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپروپریٹ کنسٹرکٹر کال کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ہم ایک لمبی کیس اسٹڈی میں چلے گئے کہ ڈیٹ کلاس کو ہم نے آ, اس کی ڈیٹ کی کلاس بنانی ہے so, پہلے ہم نے دیکھا کیا ڈیٹ کوالیفائی بھی کرتا ہے کہ اس کو کلاس بنائی جائے اس کی جب ہم اس سے آ, آ, ہمیں یقین ہو گیا کہ ڈیٹ میں اتنی کمپلیکسٹی ہے اتنا کمپلیکس بہیویئر وہ شو کر رہا ہے کہ اس کی کلاس بنائی جا سکے تو تب ہم اس کے اوپر آئے کہ اس کی کلاس کیسے بنائی جائے پھر ہم نے دیکھا اس کے ڈیٹا ممبرس کیا ہونے چاہیے اس کے ممبر فنکشنس کیا ہونے چاہیے اور پھر ہم نے اس کے ممبر فنکشنس کے چند ریپرزینٹیو ممبر فنکشنس کا کوڈ دیکھا اور ان کوڈ کے فائن پوائنٹس جو تھے ان کو ڈسکس کیا ود دی ہوپ کہ آپ آپ یہی ان فائن پوائنٹس کو لے کے آپ جو باقی ممبر فنکشن رہ گئے ہیں جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ نہیں بتائے لیکن جن کے متعلق ہنٹ ضرور دیا ہے آپ خود سے ان ممبر فنکشنز کو گھر میں جا کے ان کی انکوڈ کریں گے پوری کلاس بنائیں گے اسے کمپائل ٹیسٹ کمپائل کریں گے جب کمپائل ٹھیک ہو جائے تو پھر اسے چھوٹا سا مین پروگرام لکھ کے ٹیسٹ کر کے ضرور دیکھیے گا کیونکہ جب تک آپ خود سے کام نہیں کریں گے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے اس وقت تک آپ کو وہ لرننگ نہیں ہوگی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ کسی چائنیز فلسفی کا کال ہے آئی لسن آئی فور گیٹ آئی سی آئی لرن آئی ڈو آئی انڈرسٹینڈ پلیز ڈو اٹ ایٹ ہوم ایز این اسائنمنٹ دیٹس آل فار ٹوڈے تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ